اور اسے جٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے تم فرماؤ میں تم پر کچھ کروڑا یعنی نگہبان نہیں